کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بالکل ہی لوگ مولانا اپنے حساب سے ٹارگیٹ ٹارگیٹ دے دے رہے رہے نا بہت اونچا اس کو بھی کوئی میٹ کر سکتا ہے ڈاکٹر عالیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں جو جو ٹائم تھا تو اس صحابہ تھے وہ تو ایک خاص معاشرت سے تعلق رکھتے تھے اور سوچتے تو وہ کیا طریقہ کہا تھا کہ ان کو ایک دم سے یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ کنورٹ ہو گئے اور وہ پھر اسلام میں آ گئے وہاں پہ بھی سمجھ میں نہیں آئی اگر آپ دیکھیں نا تین گروپ بن رہے ہیں وہاں پہ بھی تین طرح کے گروپ بن رہے تو اب بھی ایسا ہی ہوگا کہ سب کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی دیکھیے سب کو کبھی بھی نہیں سمجھ میں آتی صرف یہ ہے کہ جن کو آ رہی ہے جس لیول کی آ رہی ہے اس لیول کی ان کو آگے دے دی جائے بس اور اللہ سے اچھی امید رکھی جائے السلام علیکم جی میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو چلیے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں ہاں جی، ہاں جی۔ اس وقت جو ہے چھ آدمی موجود ہیں کانفرنس میں جس میں پاکستان سے آپ لوگ دونوں ہیں ڈاکٹر عالیہ اور طارق صاحب اور ایک اور صاحب ہیں جن کا نام نہیں ہے اس میں نمبر تو ہے وہ اگر تیسرے صاحب اگر آپ اپنا نام بتائیں تو پھر میں اس میں شامل کروں جی خواجہ کلیم الدین صاحب میں جاوید شعور بول رہا ہوں اچھا،, جی، اچھا جاوید شعور صاحب بول رہے ہیں ویلکم کافی عرصے دراز کے بعد آپ کی آواز سننے میں آئی جی جی خیریت سے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں جاوید شعور صاحب آپ کہاں رہتے ہیں آپ کے تو فون اگر کریں تو اس میں مجھے لگتا ہے وہاں سگنل بھی جی جی میں ضلع باوا نگر میں ماشاءاللہ کافی لوگ شامل ہو رہے ہیں میں نے ان کو کو بھی کہا ہوا تھا شہزاد صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ای میل بھیجی تھی کتنے لوگوں نے ریمائنڈر کو دیکھا ای میل کے ذریعے اچھا ابھی میں مولانا کا اچھا <laughs> <laughs> یہی تو ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اب تو جو ہے رسالہ کے قاری یا سی پی ایس کے مشن کے ممبر کو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اسمارٹ فون رکھیں اسمارٹ فون کے بغیر دعوت کا کام ادھورا رہ جاتا ہے اسمارٹ فون اس لیے نہیں کہ جو ہے ہم وہ ایک قیمتی فون ہاتھ میں رکھیں اور لوگوں سے اترائیں بلکہ وہ اس لیے کہ وہ ضرورت ہو گئی ہے اس کی اس سے جو ہے اتنا فاسٹ کمیونیکیشن اور interaction twenty four hours twenty four seven رہتا ہے اور ابھی میں مولانا کا آرٹیکل اپریل کے رسالے میں اظہار دین کو پڑھا تھا تو مجھ میں تو جو ہے ایک قسم کا زلزلہ آ گیا جی وہ وہ وہ آرٹیکل جو ہے پڑھے بغیر اظہار دین کی کتاب کو شروع نہ کیا جائے پہلے اس کو پڑھے وہ ایک معنوں میں انٹروڈکشن ہے وہ پتا نہیں اس کو ایز اے انٹروڈکشن کیوں شامل نہیں کیا کتاب میں نہیں معلوم تو وہ ایک طریقے سے قارئین کو تیار کیا گیا جی اس کو اس کو پڑھیے گا اس کو پڑھیے گا اتنا مطلب جو ہے جی اظہار اظہار دین کے لیے جو ہے اب پورا پروسیس جو ہے تکمیل کو ہے اب اظہار دین کا پروسیس جو شروع ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اس کی حقیقت کو صحابہ اور تابعین کے بعد جو ہے ایک بریف پیریڈ کے بعد پھر وہ غائب ہو گیا تو ہاں تو وہ پروسیس تو جاری رہا اللہ تعالیٰ تو وہ انٹروین کرتا رہا وہ پروسیس تو جاری رہا اب وہ قرآن کے ایک آیت کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا کام جو ہے کسی سے بھی لیتا ہے قوم کو کی استبدال تبدیل کرتا رہتا ہے مسلمان کے گروپ کو مسلمان کے گروپ سے یا مسلمان کے گروپ کو نان مسلم کے گروپ سے اپنا کام چلانے کے لیے تو مغربی قوموں کو استعمال کر کے اپنی دین کی اظہار کے لیے پوری تیاری کر دی اللہ تعالیٰ نے آپ وہ آرٹیکل کو پڑھیے اتنے پوائنٹس ہیں اس میں کہ جو ہے دین آیا تھا مائنڈ بیسڈ یعنی اس کے لیے اسپریچولیٹی کے لیے خدا کو پہچاننے کے مائنڈ بیسڈ کے لیے اور وہ شارٹ پیریڈ کے لیے صحابہ کرام نے کیا تھا اس کے بعد پھر ساری دنیا واپس پھر ہارڈ بیس پہ چلے گئی جو پہلے اسلام سے پہلے ہوا کرتی تھی اور پہلے یعنی اسلام آیا تھا اسپرٹ بیسڈ ورشپ کے لیے اور پھر جو ہے بریف پیریڈ کے بعد ساری قوم جو ہے فارم بیسڈ ورشپ پہ چلی گئی جو پہلے اسلام سے پہلے ہوا کرتی تھی فارم کا بڑا زور یعنی اسپرٹ کا زور ہی نہیں ختم ہو گیا اور اور خدا اور پیغمبر میں یہ تو شروع ہی ہے اب سمجھیے تو یعنی، دوسرا یہ تھا اس کا جو پوائنٹ بتا رہا ہوں اسی اظہار دین کے اس میں جو ہے یہ تھا پہلے زمانے میں اسلام سے پہلے خدا اور پیغمبر کا جو ہے وہ ڈسٹنکشن جو ہے وہ بہت جلد ختم ہو گیا تھا اور یعنی تھوڑی ہی دیر یعنی پیغمبر کے زمانے کے فوری بعد وہ ختم ہو جاتا تھا پھر وہ پیغمبر کو خدا کے مقام پہ لے آ کے بٹھا دیتے تھے تو پھر جب اسلام آیا تو اس ریولیوشن کی وجہ سے اس کا بالکل ڈسٹنکشن قائم ہو گیا تھا صحابہ کے زمانے میں پھر اس کے بعد جو ہے وہی واپس آیا کہ جو ہے اب صرف نام کے فرق کے علاوہ کوئی دوسرا فرق جو ہے مسلم گروپوں نے نہیں چھوڑا ہے اس کو اور پہلے زمانے میں جو ہے ہولی وار کا تصور تھا ہولی وار کا تصور تھا جو اسلام نے ختم کر دیا تھا یعنی اسلام نے اس کو فرق بتایا کہ قطال اور جہاد میں جہاد پہلے یہی معنوں میں تھا ہولی وار کے معنوں میں تھا وہ جو ہے اب وہ بن گیا کہ جو ہے ہولی وار تو پھر اسلام نے بتایا فائٹنگ اور ہولی وار میں فرق بتایا فائٹنگ جو ہے صرف ڈیفینس ڈیفینس کے لیے ہے ہم کیا شروع کر چکے ہیں میٹنگ جی ہاں بھائی اچھا، اچھا۔ میں نے اور تو یہ ہولی وار تو پھر دوبارہ واپس آ گئی پھر لوگ جو ہے جہاد کے نام سے جہاد کرنے لگے اور اس کو ڈیفنس کے تصور کو ختم کر دیا اور اسلام جب آیا تھا تو گورننس انہیں شورائی نظام کو انٹروڈیوس کیا تھا اور ایک بریف پیریڈ کے بعد جو ہے پھر وہی ڈکٹیٹرشپ واپس آ گئی اور جب اسلام آیا تھا تو ریلیجیس فریڈم کو انٹروڈیوس کیا تھا تو یعنی ریلیجیس پرسیکیوشن کو ختم کر کے پھر وہی ڈائناسٹی کی حکومت آ کر کے دوسرے معنی میں اگر اس وقت جمہوریت مسلم کنٹریز میں نامنل اگر موجود بھی ہے تو وہ ڈکٹیٹر ڈکٹیٹرشپ کی طرح ہی ہے تو اب وہ جو ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کے اظہار کے لیے وہ انٹروین کر کر کے وہ پروسیس کو جو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا وہ پروسیس چل رہا ہے اور مغربی قوموں کو استعمال کیا اور اس کے لیے پوری طرح جو ہے انتظامات کیے ہیں اب سائنس یعنی ماڈرن سائنس کے اظہار کے بعد اب اور دعوت کے امکانات بھی اتنے کھول دیے ہیں کہ اب آخری طور پر اس کا جو ہے پوری طرح اظہار ہونا ہے اور اس کے امکانات پورے باقی ہیں جس کے لیے جو ہے اب مطلب جو ہے انتظار میں ہے وہ کون سا گروپ ہوگا جو اٹھے گا اور اس کام کو مکمل طور پہ انجام دے گا تو جب وہ نبوت جو ہے نبوت نبوت آخری زماں کی جو ہے پروسیس جو ہے وہ وہ مکمل ہونے کو ہے تو مزید آپ لوگ جو ہے اس کا اظہار کیجئے میں اس کو دوبارہ کنورزیشن موڈ میں ڈالتا ہوں کیونکہ آوازیں آ رہی تھی پیچھے سے جی سوری میں نے ٹائم زیادہ لے لیا اب آپ لوگ جو ہے بہت زبردست جی۔ میں نے نوٹ کیا ہے آج کے جو دور کے حوالے سے جو ہولی وار اور جہاد اور بہت سارے کانسیپٹ ہیں تو مجھے لگتا ہے اس میں لوگ اگین خدا کو بھول جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تو موجود ہی نہیں ہے بس سب کام ہم نے خود ہی کرنا ہے جی مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے یعنی کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اس پورے دور کو پوری ہسٹری کو مینج اللہ کر رہا ہے اللہ ہر وقت موجود ہے چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے تو شاید ہم اتنی پینکنگ سچویشن پہ بہت سارے چیزوں کو ہینڈل نہ کر رہے ہیں تو اللہ نے جیسے اس مضمون میں بتایا کہ اس نے تو پوری انسانیت سے کام لینا چاہے وہ کرسچن ہے یا ہندو ہے یا مسلمان ہے پورا جو پلان ہے وہ مینج ہو رہا ہے اللہ میں مینج ہو رہا ہے جی ہم شاید اس پوائنٹ کو بھی ہر لمحے بھول جاتے ہیں کہ خدا موجود ہے جی اپنے دین کے اظہار کے لیے جو ہے یعنی اصل مقصد خدا کا کریشن پلان یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کو پوری طرح اظہار کرنا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو پوری طرح اظہار کرنا چاہتا ہے وہ ایک حدیث خدسی ہے نا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں چاہوں میں نے چاہا کہ جو ہے اس کو ظاہر کروں تو میں نے انسان کو پیدا کیا یہ حدیث خدسی ہے اس کے اس میں یعنی اس کی اس حدیث کی سپورٹ میں وہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں تو حضرت ابن عباس جو ہیں اس کا وہ کرتے ہیں تشریح کرتے ہیں کہ میری عبادت عبادت مطلب یارفون یابدون کے بجائے یارفون نے مجھے جانے کہ وہ جاننے کا مطلب کیا ہے معرفت حاصل کریں اس کی عظمت جو ہے ذہن میں بیٹھ جائے اس کی عظمت کا پورا اندازہ تو پہلے اس کے سادھن موجود نہیں تھے پہلے آج اللہ تعالیٰ نے وہ سارے سادھن دوربین دوربین خوردبین سائنس اس سے جو ہے بات کر رہے ہیں نا آپ ادھر توجہ دیں طارق بھائی نے جو بات کی ہے وہ بالکل مختلف ہے وہ یہ ہے کہ انڈیویجول یا اجتماعی طور پہ ہم چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں یعنی ہم اپنے ہی رول کو ڈیفائن نہیں کر پاتے اور اس میں خدا نے جو ہم پہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہی ہم ابھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے اور چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو طارق بھائی جس بات جس طرف توجہ دلا رہا ہوں تھوڑی سی مختلف other people participate in doctor Aliya ہیں گلزیفا ہیں مسز اختر بھی شامل ہوئی ہیں ویلکم مسز اختر وعلیکم السلام عبد الطیف صاحب بھی ہیں صاحب آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا کہ مجھے یہی لگتا ہے جو یعنی کہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہو جیسے آپ ایک کمپنی میں اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہو کہ اس کا اچھا ایک مینیجر ہے اور یہ ہینڈلنگ دیتے ہیں آپ ایک کام کو سسٹمیٹک کریں گے آپ کے ذہن میں ہوگا بھی کوئی ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کا بھی جو پلان ہے اللہ تو ہر وقت موجود ہے اور ہم سب اس کو بھول جاتے ہیں کہ وہ نہیں ہے اور ہم پھر اس میں اگریسو بھی ہو جائیں گے ٹینشن بھی لے رہے ہوں گے کہ سب کام ہمیں ہی ہی ہی کرنا ہے ہے ہے حالانکہ آج آج تک جو جو بھی کام ہوا وہ وہ اللہ اللہ نے کیا کہ کا کا دور کی تو اس ایک سوال میرے ذہن میں تھا یہ اظہار دین ایک آرٹیکل ہے اس کے حوالے سے اس میں دو سوال تھے ایک تو یہ سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ تھے ان کا پریپیئر تھا اور وہ حضور علیہ وسلم نے ایکسپٹ کر لیا ان کا میسج اتنا اسٹرانگ تھا یعنی کیا ہوا اس میں اس کے بارے میں مجھے کوئی ایکسپلین کرنا چاہے کیا وہ بات سمجھ آ گئی یا کوئی اور وجہ تھی کوئی صاحب جواب دیں گے اس کا یا میں دوں یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ایک تو اگر اس وقت جو دو فلاسفرس موجود ہیں ان کے اگر ان کی باتوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جب وہاں پہ آغاز کیا گیا معاملہ تو وہ بالکل اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک خاص طور ایک خاص قوم تیار کی جائے کہ جو آنے والے دنوں میں جب اللہ تعالیٰ اپنے فائنل میسج کو اس دنیا میں لے کے آئے گا تو یہ تیار ہو تو یہ تو خود اللہ تعالیٰ کا یعنی کام تھا کہ اس نے ایک ایسی قوم کو وہاں پہ تیار کیا تھا دوسری دو چیزیں جو پازیٹیو اس قوم کو وہاں پہ ملی وہ یہ تھی کہ نبی کم وسلم خود جن کی وہیں پہ اسی معاشرے میں تربیت ہوئی اور ان کو پہچانتے تھے وہی اللہ کا پیغام لے کے آئے اور پھر انہوں نے اسی پیغام کو ڈیفائن بھی کیا ایکسپلین بھی کیا اور اس کو کر کے بھی دکھایا تو یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ اس وقت جو تھے صحابہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خود پریپیئر بھی کیا تھا اور ان کے سامنے بھی اس طرح کی چیزیں موجود تھیں کہ جو میں جسے کہتے ہیں کہ شر صدر حاصل ہو جانا کسی ایک چیز کے اوپر تو جو اللہ کا پیغام آیا جس فرد کے ذریعے آیا اور اس اس اس فرد نے نے کو پریکٹیکلی کر کے کے دکھایا یہ یہ دو تین چیزیں فیوریبل تھیں وقت ماحول میں جی بات بہت اللہ تعالیٰ ڈھائی ہزار سال سے اس قوم کو بنایا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے فطرت پر جو ہے اس قوم کو بنایا وہ بالکل اپنی انسانی فطرت پہ تھے وہ تو اس کے بعد جو ہے جب بھی ان میں جو بات پیش کی گئی تو جو جن میں سیلفشنس یا کوئی دوسری کامپلیکیشنز نہ تھیں وہ ان لوگوں نے فوری اس کو ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ وہ قوم ایسی تھی دیکھیے ایک بات نے بہت سارے لوگ اس کو اپنی سیرت کی کتابوں میں ابھارا نہیں ہے جتنا مولانا نے ابھارا ہے کہ ہم جب بھی قریش کو اڈریس کرتے ہیں تو کفار کہہ کے یا کفار قریش یا کفار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جبکہ جو ہے وہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی انہوں نے جھوٹا نہیں کہا کوئی وہ بات نہیں صرف کوئی دوسری بات وہ الزام نہیں لگا سکتے تھے سوائے کے ساحر میجیشین کے یعنی جب ابو سفیان جو ہے وہ کسی بیزنٹائن حاکم کے سامنے وہ گئے تھے سیریا گئے وقت بزنس پہ جب ان کو بلا کے پوچھا تو کوئی بھی ایسی بات جو ہے حضور کے خلاف انہوں نے نہیں کی جو غلط تھی تو بعد میں خود ابو سفیان کہتا میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکا میں جو ہے ان کے خلاف میں سوائے اس کے کہ جو ہے وہ میجیشین ہے وہ ہم کو پورا آبائی دین سے جو ہے الگ کر رہے ہیں تو یہ ہوتی ہے انسانی فطرت آج ہم اگر ہماری قوم اور ہم کو ہی اگر ہم دیکھیں کہ ہم گو کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جو ہے حق بیانی نہیں کر سکتے ہم اپنی فطرت پہ باقی نہیں ہیں تو اس طرح جو ہے پوری آلودہ ہو گئی ہے قوم جس سے جو ہے وہ حق کو پانے میں ہم کو ناکامی ہوتی ہے یا ہم اس پہ نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ ہم انسانی اصل جو فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا اس پہ ہم نہیں ہیں تو یہ ایک وجہ ہے سمجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ وہ لوگ فطرت کے زیادہ قریب تھے اس سارے پروسیس میں اور یا ان کو سچائی کو جاننے میں ان کے اندر ایگو یا اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہیے لطیف صاحب ہم نے ہدایت کے ہدایت کے حصول کے لیے اور سچائی کو پانے کے لیے اللہ کے ہاں جو اصول درکار ہیں یا جو لوازمات ہیں یا جو سچائی اور ہدایت کو پانے کے لیے جو انسانی انتخاب درکار ہیں وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے ان صحاب کرام میں پیدا کر دی تھی تو یہ دراصل کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا بھی ایک پروگرام تھا کہ ان کو کو فطرت کے ماحول جائے اور آنے والے وقتوں میں جب سچائی ان کے سامنے پیش کیا جائے یہ لوگ اس کو خود بھی اس کا موازنہ کریں اور اس کو دیکھیں تو سچائی کے لیے جو اصول درکار تھے وہ اکثر اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں میں پیدا کر دیے تھے فطرت کے ماحول میں لے کر اسی لیے انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ سچائی کو اپنایا یہ یعنی نہیں کہ فوراً اپنایا باقاعدہ جنہوں نے اس میں کافی وقت لگا ان کو بھی موازنہ کرنے میں شروع میں تو حضرت عمر کتنے مخالف تھے لیکن چونکہ وہ ان میں وہ جو وہ تھا تعصب ان میں تھا نہیں اپنے جس چیز کو وہ صحیح سمجھ رہے تھے تو اس پر وہ جمے ہوئے تھے تو وہ اپنے کپر و شرک والے دین کو پہلے صحیح سمجھ تو پہ جمے ہوئے تھے لیکن جب موازنہ کیا اس نے اور دیکھا تو پھر انہوں نے اسلام کو اپنایا اور اپنی چیز کو چھوڑ دیا تو سچائی کے معاملے میں ان میں تعصب اور اور ہردرمی نہیں تھی وہ کنڈیشن جو ان کی ہو چکی تھی وہ جب کود گئی تو انہوں نے سچائی کو اپنایا تو آج بھی یہ چیز ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے تعصبات کو چھوڑ دے اپنی تکلیف کو چھوڑ دے اکابر والے دین کو چھوڑ دے دوسرے لفظوں میں جو ہماری کنڈیشننگ ہو چکی ہے سچائی کے حوالے سے جو چیزیں ہم میں غلط آ ہیں وہ اگر ہم چھوڑ دیں آج موازنہ کرے آج ہم بھی سچائی کو پالیں گے اسے سچائی کو پانے کے جو اصول ہیں وہ قیامت تک تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جیسے رکھے ہیں آج اگر ہم ہدایت سے دور ہیں یہ امت مسلمہ ہدایت سے دور ہے تو اس میں کوئی اللہ کا قصور تو نہیں یہ تو ان لوگوں کی اپنی کنڈیشننگ ہے کہ وہ توڑ نہیں پا رہے ہیں اکابر کے دن سے وہ باہر نہیں آ رہے ہیں اپنے خود ساختہ جو ہے تشریحات کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اپنے سے قوارانہ چیزوں سے وہ چمٹے ہوئے ہیں اور دوسری طرف چاہتے ہیں کہ ہم ہم ہدایت کر دیا جائیں اس کی اس میں تھوڑا سا ایڈیشن میں اگر کروں تو وہ یہ کہ جیسے اس وقت کے دین کو پھیلانے میں تو اگر ہم میکرو لیول پہ لے لیں تو آج اس کا مائکرو لیول پہ تو ہم خود جس دو رخی کا شکار ہیں ہماری اپنی پرسنالٹی اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تھی یا ہم اس کے اوپر مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ایکچولی یہ معاملہ آج سے ہی شروع ہوتا ہے کہ جہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو کسی حد تک مکمل طریقے سے اپنے اندر ڈھال لیں اور اپنی جو قریب میں جو فیملی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اسے زندگی بسر کرمائے تو یہ چیزیں پھر وہاں اسی لیول سے شروع ہوں گی انفارچونیٹلی اس وقت سوسائٹی ایٹ لارج جو ہے وہ دونوں چیزوں کی کمی کا شکار ہے کہ انڈیویجول جو ہیں یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ بھی دورخی کا شکار ہیں کسی نہ کسی حد تک اور اسی طرح ہماری فیملیز کو بھی ہم نے اس طرح پریپیئر نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور اسی اسی سے جو مجموعہ بنا ہے سب سوسائٹی کا تو وہ بھی ایک تصویر ہے اس کی کہ جو جس طرح ہم اب مائکرو لیول پہ ہیں اس سوسائٹی جو مائکرو لیول کے اوپر سوسائٹی بھی اسی طرح بنی ہوئی ہے اچھا، مجھے اس میں لگتا یہ ہے کہ جو صحابہ کا کیس ہے وہ کیونکہ جو مولانا صاحب کے جو ریسنٹ آرٹیکل ہیں اس میں تو یہی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہر شخص کا ہی ٹیسٹ ہے چاہے وہ صحابی تھے یا ہم لوگ تھے ہر شخص کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کی اس کے اپنے اس وہ جو ہیں نا کہ اس کو آزادی جو دی ہوئی ہے تو بابا کو بھی آزادی ہوگی مگر وہ اپنی تربیت اور اپنی سوچ کے حوالے سے شاید ایک پریپیئرڈ مائنڈ ایک بن چکے تھے اور ایک سیکر کی اسٹیج پہ آ گئے تھے اور جیسے ہی ان کو وہ ان کے اندر تو کوالٹی شروع سے ہی تھی اور وہ سچائی کو جاننا بھی چاہتے تھے تو پھر جیسے ہی ان کو وہ چوتھ ملا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پریپیئرڈ پرسنالٹیز تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پریپیئر کیا ڈھائی ہزار سال سے ہاں سیف اللہ صاحب ہیں آپ ہاں آپ جی، بھی کچھ ایسا کیوں ہوا اس کا سبب صرف ایک ہے ہے وہ فقدان نتیجہ کو فقدان عمل کے سمجھ لینا کیونکہ پچھلی دو سو سال کوششوں کا کوئی مطلوب نتیجہ نہیں ملتا اس لیے ہمارے رہنما مزید بے شعوری کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے مطلوب عمل نہیں کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ سب سے اسٹرانگ پوائنٹ کسی بھی آئیڈیالوجی کا فیل ہونے کا یہ ہے کہ آپ ساٹھ ستر سال اسی سال سے کام کر رہے ہیں کوئی رزلٹ نہیں آیا اگر میں اس آئیڈیالوجی پہ اپنی جو ہماری جو سی پی ایس کی آئیڈیالوجی کو اگر میں رکھ کر دیکھوں تو کیا ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ پچھلے پچاس سالوں میں ریکوائرڈ رزلٹ اس کے ملے ہیں اور اس کا کیا کرائٹیریا اس چیز کو چیک کرنے کا کہ ریزلٹ ملے ہیں یا نہیں آئیڈیالوجی یا نہیں اور تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو سی پی ایس میں جو آئیڈیالوجی ہے وہ بہت نیچرل ہے وہ جو بھی بتایا جاتا ہے وہ میک سینس کرتا ہے وہ اور انسانی نیچرل سوچ ہے تو نیچرل سوچ کو پھیلنے میں تو اور زیادہ تیزی ہونی چاہیے تھی اس میں کیا خیال یعنی طارق صاحب کے یعنی طارق صاحب کا سوال یہ ہے کہ بھائی پچاس سال سے تو ہم بھی لگے ہوئے ہیں تو ہم تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا جو عمل تھا وہ صحیح نہیں تھا اس لیے مطلوب نتیجہ نظر نہیں آیا تو ہمارا عمل تو صحیح ہے لیکن نتیجہ تو یہاں بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو آج یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہمارا عمل تو صحیح ہے تو ہمارے یہاں مطلوب نتیجہ کیوں نظر نہیں آ رہا اب اس بات کو سمجھنا کہ مطلوب نتیجے سے ان کی کیا مراد ہے کیا افراد نہیں بنے کیا جمگٹا نہیں ہوا یا یہ نتیجے کو کیا کن معنی میں لے رہے ہیں بس میرا میرا نتیجے کا یہ تھا کہ پاپولر ہوتا ہے یہ آئیڈیالوجی بھی پاپولر ہوتا ہے اگر آپ کراؤڈ بیسڈ کراؤڈ لوگوں کے درمیان پاپولر ہو جائے اس کے افراد زیادہ ہو جائے یہ مانا ہے افراد پاپولر تو زیادہ ہو جو اس سوچ میں جو ہے ہاں وہی نا کہ آپ اس کرائٹیرین سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے افراد کی کمی ہے لہٰذا ہم بھی ہم بھی دوسرے لفظوں میں کامیاب نہیں تو کلیب صاحب ذرا اس کو واضح کریں گے کہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو ہی ہونے کا معیار کیا ہے کیا افراد کا جڑنا یا اس آئیڈیالوجی کا فی نفسی اسٹرانگ ہونا جاوید شہور صاحب بھی موجود ہیں ان کی کوئی انپٹ آئے تو زیادہ اچھا ہے مسز اختر بھی کچھ کہیں جی جی, جی۔, جی،, جی۔ جاوید صاحب کہیں آپ خواجہ کریم الدین صاحب اس سوال کا جواب دیں گے پھر آپ دینا انہوں نے آپ پہ چھوڑ دیا نا آپ سے میں یعنی جیسے لطیف صاحب نے کہا وہ پہلے اس کو یہ تعین کرنا چاہیے کہ بھائی کامیابی کا مطلب کیا ہے پہلے یعنی مطلوبہ مطلوبہ رزلٹ کیا ہے مطلوبہ یعنی خدا کے کریشن پلان میں مطلوبہ رزلٹ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت بنے یہ نہیں ہے کہ جو ہے گروپس جو لوگوں میں بہت پاپولر ہو جائے پاپولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ یعنی خود اسلام بھی جو ہے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں جیسی بات ہوتی ہے مطلب اللہ تعالیٰ کا جو ہے مطلب یعنی پلان یہ تھا کہ انسان جو ہے گاڈ اورینٹیڈ انسان بنے تو جو بھی اس آئیڈیالوجی سے جو ہے وابستہ ہوتے ہیں وہ ان میں یہ تبدیلی وہ ضرور آتی ہے اگر اس کو صحیح معنوں میں مسلسل جو ہے اپنے مطالعے میں رکھیں اور اس کو اپنائیں تو وہ نتیجہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس اس اسی کو بیس کر کے آپ دوسری جماعتوں کو دیکھیں ان کے پاس جو ہے مطلوبہ رزلٹ مطلب جو ہے ان کا کچھ اور ہوتا ہے تو اس کو پانے میں وہ ناکام ہو گئے یعنی اس سے یعنی ایک پرسنٹ یا دس پرسنٹ بہرحال پرسنٹیج تو نہیں بتاؤں گا وہ یعنی بالکل جو ہے وہ چیز وہ حاصل نہیں کر سکے گو کے جو ہے لوگوں میں یعنی ان کی باتیں اور ان کی ساری چیزیں جو ہے مشہور ہیں ہر آدمی جو ہے ان جماعتوں کو جماعت کو جانتا ہے اور ان کے یعنی کراؤڈ بھی جمع ہوتا ہے جب لوگ تقریر وغیرہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن کون ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو ہے ایکچولی اس آئیڈیالوجی کے وہ جانتے ہوں اور اپناتے ہوں اور اپنے میں تبدیلی لائے ہوں جو اس کا فقدان ہے تو اصل تشخیص ہی غلط تھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے اصل بات ہی غلط تھی اور اس کے وجہ سے جو ہے یہ کوئی مطلوبہ رزلٹ نہیں نکل سکا اور اب مطلوبہ رزلٹ جو ہے یہاں وہ جو ہے جو اسلام کا اس کا تو چاہے وہ کم اشخاص ہی کیوں نہ ہو ان میں جو ہے وہ تبدیلی آپ ضرور دیکھیں گے کیا خیال ہے دوسرے لوگ بھی اپنا خیال ظاہر کریں جاوید صاحب جی جو بات آپ پوچھ رہے ہیں نا وہ کل کے لیکچر میں مولانا نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کی تھی کہ یہ نصرت ہوتی ہے نا یہ دو طرح کی ہوتی ہے اس کا ایک چیز جو ہے وہ ہم پہ ساری ہے اگر ہم دیکھیں وی آر فیو پیپل مگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکینہ کی ہوئی یعنی کہ پہلی نصرت ہمارے پاس ہے دوسری نصرت جو ہے وہ اپنے ٹائم سے آئے گی جی اللہ اکبر آپ کو دیکھتی ہوں اور میں مجھے حیرت ہوتی ہے جی جی جی اللہ اکبر آپ نے بہت بڑی بات اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی جی آپ مکمل کریے آپ اپنی بات کو نصرت بعید اور نصرت قریب جی, جی، میں یہ کہ میں یہ کہی تھی کہ مولانا نے دوبارہ واضح کیا کہ جو نصرت ہوتی ہے دو سٹیجز میں آتی ہے جی نصرت دو سٹیجز میں جو آئے گی قریب کی نصرت ہوتی ہے اور ایک بعید جی قریب کی سائیکولوجیکل نصرت ہے وہ سکینت ہوتی ہے تو ہوتا ہے اور جو سیکنڈ آئے آئے گی گی وہ اپنے ٹائم سے بے شک کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنے قوانین جاری جاری کر رکھا ہے اور اس کا پابند ہے وہ اس کو جل کر کے نہیں بتائے گا لیکن اس کی ایک شباہت دے گا یا وہ دے گا گڈ نیوز وہ یہ ہے کہ سکینہ طاری کرے گا تو اب جتنے بھی لوگ جو ہیں یہ اس چیز کو اس لٹریچر کو پڑھتے ہیں ان میں بالکل جو ہے سکینہ ہے وہ پڑھ کے کہتے ہیں یہی بات صحیح ہے اب اس پہ کام کرنا چاہیے تو یہ جو ہے ایک اللہ کی جو ہے یہ نصرت قریب ہے یہ اب نصرت بعید کب آئے گی وہ وہ نیچرل پروسیس ہی بتائے گا بہت اچھی بات کہی سسٹر عالیہ جی ڈاکٹر عالیہ یہ بہت زبردست آپ سے بات کو جزائے خیر دے اور کوئی آرٹیکل کی بات کیجئے کوئی لوگ اس اپریل کے رسالے سے ایک ایک آرٹیکل تھا وہ سیرت نگاری اس تعلق سے اگر کوئی پڑھے ہیں تو اپنا اظہار خیال کیجئے سیرت نگاری پہ سیرت نگاری میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے مسلم سیرت نگاروں میں چاہے سیکولر سائڈ کے ہوں یا مذہبی سائڈ کے ہوں ان کا جو اپنا مائنڈ سیٹ تھا اس کے مطابق انہوں نے سیرت کو پڑھا کسی نے بھی اس طرف سوچا نہیں کہ سیرت کو دعوتی نقطۂ نگاہ سے پڑھا جائے اور رسول فن کی جو اصل حیثیت ہے اس کو جانا جائے یہ دوسری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ثانوی حیثیتیں تھیں یہ وقت اور زمانے کے ساتھ آپ کے ساتھ جمع ہوئی آپ کی اصل حیثیت تو ایک دائی کی تھی کتال کا پیش آنا یہ تو ساری حالات کے حالات کی وجہ سے تھا یا دوسری چیزوں کا آنا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مصنفین ہیں ان کے ہاں کسی پر سیاست کا غلبہ تھا تو اس کو سیرت میں سیاسی پہلو نظر آیا کسی پر جو ہے وہ فکی مسائل کا غلبہ تھا تو اس کو رسوسن کی پوری سیرت میں بس عبادات کے حوالے سے وہ فقی مسائل نظر آئے انہوں نے اس پر کتاب دی اسی طرح دوسری چیزیں بھی تھیں ان کے ذہنوں میں لیکن جس طرح مولانا نے کہا کہ رسول اللہ وسلم کی اصل جو حیثیت تھی وہ دعوتی تھی کہ دعوت کے حوالے سے وہ آپ کو سمجھتے اور پھر جو ہے پھر آپ کی سیرت کو پڑھ کر اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتا کہ میرے لیے پیغمبر اسلام کی پہلی کا سب سے بڑا خارجی میدان یہ ہے کہ میں آپ کے پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچاؤں دوسری قوموں کو مدو سمجھوں اور ان کے خلاف شکایتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ پوری خیر خواہی کرتے ہوئے پیغام رسانی کا کام انجام دوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم کی سیرت کو اس معنوں میں کسی نے بھی ڈسکور نہیں کیا اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہاں۔ لہٰذا امت اس خیر کے پہلو سے اس کے لیے محروم ہے جی۔ اس میں بلکہ اگر آپ حدیث کی تمام کتابوں کو دیکھیں تو اس میں بھی یعنی یہ وہ تو تابعین کا دور تھا کہ جس میں مرتب ہو رہی تھی یہ حدیث کی کتابیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کیا کتاب وضو اور کتاب جنازہ اور وہ ساری چیزیں تو ملیں گی آپ کو اس میں دعویٰ کے موضوع پر نبی کرم علیہ وسلم کی شخصیت کی چیزوں کو علیحدہ کر کے کہیں بھی نہیں لکھا گیا اگر میری معلومات کے حد تک اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو میں نہیں کہہ سکتا یہ آپ کی نظروں سے گزرا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس میں بھی جو دعوت کا پہلو تھا اس کو اجاگر بھی نہیں کیا گیا اس میں حالات پیدا ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا امپائر قائم ہو چکا تھا عباسی دور میں اور جب مصنفین نے حدیثوں کو جمع کیا تو وہاں ایسا ماحول بن چکا تھا کہ اس طرح کسی کا ذہن گیا بھی نہیں اسی لیے سارے ابواب تو موجود ہیں سارے ابواب تو موجود ہیں لیکن کتاب و تبلیغ تبدیل کرنے کی وہاں عملی طور پر یہ کام ہی نہیں ہو رہا تھا سارے پورے مسلم دنیا پر ان کا غلبہ تھا غیر مسلموں کے لحاظ سے ان کا جو ذہن بن گیا تھا وہ تو نہیں تو وہاں بھی یہ چیز ہمیں بہت کم نظر آتی حالانکہ حدیثوں میں ہے یہ ساری چیزیں خود رسول رسل کی احادیثوں میں موجود ہے لیکن ان کو ہائی لائٹ کرنا ان کو ایک عنوان دینا حالات کی وجہ سے وہ دعوت کی حدیثیں کیا ہو گئیں مطلب وہ بالکل گم ہو گئیں یا ہاں، گم تو نہیں ہوگی موجود ہیں لیکن ان کو جو اہمیت حاصل تھی وہ حاصل نہ ہو سکی حالات کی وجہ سے یا وہاں کے پیٹرن کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک اپنا جیسے امپائر اتنا قائم ہو چکا تھا جی۔ کہ اس کام کو لوگوں نے پھر کام نہیں سمجھا کیونکہ اکثر حصے پر ان کے نزدیک مسلمان غالب ہیں بس اس کی اس جی اس کی ایک مثال بڑی زبردست دی ہے مولانا نے اسی آرٹیکل میں یعنی وہ نریندر لائبریری وہ سکسٹیز سکسٹیز میں وہ جایا کرتے تھے صبح سے شام تک جو ہے اس لائبریری میں جو ہے مطالعہ کرتے تھے تو وہاں کئی نوجوانوں کو آتے جاتے دیکھتے تھے وہ آتے وہ سارے اخبارات کو الٹ پلٹ کرتے دیکھتے پڑھتے اور چلے جاتے تو ان میں تجسس ہوا پھر ان سے جو ہے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں وہ سیاست کے بارے میں پوچھا اس کے بارے میں پوچھا اس کے تو وہ لوگ جو ہے وہ آتے ان کا صرف مطلوب یعنی یہ تھا کہ جو ہے وانٹیڈ کالم جو جاب کالم کو جو ہے دیکھتے اور چلے جاتے اور دوسری چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا تو اس کی مثال دیتے ہوئے مسلمانوں کا حال بھی وہی ہو گیا حالات کے یعنی امپائر قائم ہونے کی وجہ سے یا دوسری وجہوں سے جو احادیث احادیث حالانکہ اس میں یہ میسج دے رہی تھی کہ یعنی اس میں ہاں اپنے مائنڈ سیٹ ہاں میں نے یعنی وہ حدیثوں کو پڑھتے تھے جی وہ حدیثیں حدیثیں وہ میسیج دے رہی تھیں لیکن اس سے وہ عکس وہ دعوت عکس کرنے کے بجائے دوسری چیزیں عکس کیا اس کو اس سے اور دوسرے چیپٹرس میں ڈال دیا اس کی ایک مثال دوسری جگہ مولانا نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے جیسے مدینہ کی ایک حدیث ہے مدینہ کی وہ فضیلت میں ڈال دیا کہ بھائی مجھے ایک شہر کی خبر دی گئی جس کو یسریف کہتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں لطیف صاحب آپ نے بیان آپ بیان کیجئے کہ یعنی ایک کہ مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی لوگ اس کو یسرت کہتے ہیں جبکہ وہ مدینہ ہے تو یہاں کی دعوتی لحاظ سے کہ آپ وہاں جائیے اور وہاں سے دعوت اٹھے گی اور وہ پورے عرب پر جائے گی اور یہ دعوتی حدیث ہے لیکن کیونکہ دعوت کا رہے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مصنفین نے اور مسی کو فضائل مدینہ میں نقل کر فضائل مدینہ میں ڈال دیا حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ آپ کسی بھی شہر کو ایک مدینہ بنا سکتے ہیں یہاں چند لوگ جمع ہو جائیں اس کو کرنے کے پھر اس پہ کام کریں تو وہ جو ہے وہ یسرب ہو سکتا ہے یا مدینہ ہو سکتا ہے اور پھر سارے دوسرے مدینوں کو پورے سٹیز کو وہ پھر پہ غالب آ جائے گا تو اس نظریے سے جو ہے چونکہ اس کا فقدان تھا دعوتی نظریے کا وہ ایک شارٹ بریف پیریڈ کے وقت جو ہے صرف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی سب لوگ جائیے جہاں جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک پیغام پہنچائیے سب چلے گئے وہ کام انجام دیا لیکن پھر کسی وجوہات کی وجہ سے پھر امپائر قائم ہو گیا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا تو لوگوں لوگ جو ہیں حدیثوں کو اور قرآن کو ایز اے دعوتی میسج کے طور پہ نہیں پڑھا بلکہ سیاست کے میسج پہ پڑھا اکنامکس کے میسج پہ پڑھا یعنی دوسرے اقوام پر جو ہے یہ صرف برتری بتانے کے اس پر جو ہے وہ لگ گئے جس کی وجہ سے دعوتی ذہن بالکل مفقود ہو گیا اور پھر اس کے بعد جب حدیثیں جمع ہونے لگیں اور فقی فقی ذہن آ گیا تو اس کو فقہ کے انڈر میں جو ہے عنوانات کے انڈر میں جمع کر لیا اس کو جی میں ایک بہت زبردست آرٹیکل آیا میرا خیال اس کا ذکر بہت ضروری ہے ہاں۔ وہ ہے جنتی تہذیب جی بہت ہی زبردست کو کمال بھی ہے یعنی اس پورا پکچر نظر آتی کہ ہو کیا اور اس میں یہ جو آیت ہے سب طرف تھا جو اس آرٹیکل میں مکمل طور پہ ایڈریس ہو گیا اور discovery of nature of laws کو جس طرح سے انہوں نے کلمات اللہ سے اس کو ریلیٹ کیا ہے یہ تو اتنی زبردست بات ہے کتنی آسان انداز میں اس کو یہ سب اللہ کی تو باتیں اور ختم نہیں ہوں گی وہ کچھ دنیا میں رہیں گی اور کچھ یہ کانسیپٹ پہلی مرتبہ ذہن میں مطلب میرے اس سے پہلے ذہن میں نہیں آیا تھا کبھی کہ یہ پروسیس جو ہے اس کا اپنی ہائٹ کے اوپر یعنی اپنے عروج پہ یہ جنت میں جاری رہے گا اسی طرح بالکل جی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آدمی بلکہ وہاں پر پوری پوری طرح اس کا جو ہے اظہار ہوگا اس یہ جو تہذیب یہاں پر شروع ہوئی ہے جنتی تہذیب جو بنے گی وہ جس کی شروعات ہوں گے یہاں پر اس کا جو ہے کلبینیشن پوری طرح ہوگا وہاں پر اس کا ایک اور پوائنٹ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جو ڈسکوری آف لاز ہیں یہ تو مسلسل کئی ہزار سالوں سے چلتے آ رہے ہیں جی۔ اور اس وقت جو دور ہے اس میں تو ہائیسٹ ڈسکور ہو چکے ہیں لاز تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دور ہے یہ تو پھر پرانے دور سے سب سے بیسٹ دور ہے اگر ہم لوگ شاید ہمیشہ ہر دور کو ہی قرض کرتے ہیں جو شخص جس دور میں پیدا ہوتا ہے اس کو قرض ہی کرا اور یہ دور تو اچھا نہیں پچھلا دور اچھا تھا پچھلا دور اچھا تھا حالانکہ جو اس کا ایک تو بیسٹ اسی دور میں جس دور سے وہ پیدا ہوا اور یہ دور تو ہمیشہ سے دنیا کا آج تک کی ہسٹری کا بیسٹ دور ہے ہر طرح کی آزادی ہے ہر طرح کا ایکسپلوریشن ہے ہر طرح کا نظام فلچر ہے تو اور اس میں ڈیفینیٹلی یہ کہ اللہ کا جو کام آگے جو پلان کر رہے ہے اس کے لیے بھی آسانی ہے آسانی ہے اصل میں ہمیں ہمیں یہ دور سب اچھا نظر آئے گا اور ہے بھی جی، کہ جب ہمارا ذہن دعوتی ہو اصل میں لوگوں کا ذہن دعوتی ہوتا نہیں ہے تو ان کو آج کا دور ہے نا وہ اچھا نظر نہیں آتا ورنہ جو دعوتی دور ہوگا ذہن ہوگا وہ بولے گا آج کا دور اچھا دور ہے پہلے کا دور جو تھا نا وہ تو اچھا نہیں تھا کیونکہ وہاں پر مذہبی جمرکی معاملہ تھا اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے وہ ذرائع بھی نہیں تھے وغیرہ وغیرہ تو دراصل یہ ذہن کے فرق کا معاملہ ہے آپ کے ذہن میں اس لیے یہ دور اچھا ہے کہ آپ کا ذہن ماشاء اللہ دعوتی بن چکا ہے تو اب ہر دعوت میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانے والی ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں کہ میں نے اس کتاب میں سے ہارون رشید کا ایک واقعہ اور سمپل میں نہیں جانتا یہ دو اور ایک تیسرا میں نے ماضی اور حال سلیکٹ کیا اور دو واقعہ جو ہے میں نہیں جانتا اور ہارون رشید کا واقعہ یہ کم از کم پانچ سو لوگوں تک پہنچ گیا اور تیسری اچھا۔ کلاسیں میں نے لی اس میں یہی یہی میں نے اس کو پڑھ کے بتایا اور آپ یقین کریں گے ہارون رشید کا واقعہ کیونکہ عورتیں اور بچے ہیں میرے پاس گھریلو عورتیں اور بچے تو ایک دم سے میں نے دیکھا کہ جیسے چپ کر گئے سب کے ساتھ یہ واقعہ ان کو اتنا بڑا لگا اتنا بڑا لگا اور ایسی بات لگی کہ جیسے کبھی اس طرح سوچا بھی نہیں تھا تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ لوگوں کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ سارے کا ساری چیز لوگوں کو عوام کو آ جائے اس میں نے کوئی یہ چیز میں پکچرتی ہوں اور اس کو میں اسپریڈ کر دیتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مزید ایک چیز سے پھر کوئی ایک اسٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ انسان ایک سے چڑھنا شروع کرتا ہے تو پوری چڑھی چڑھ جاتا ہے جی۔ سسٹر گلزیبا آپ کچھ کہیں آپ تو شروع سے آخر تک خاموش ہیں سر میں سن رہی ہوں میں یہ جو یہ والا جو آرٹیکل ہے نا یہود کی ایک روش جی پیج نمبر تھری پہ ہے تو اس میں یہ جو بتایا گیا ہے کہ نائنٹی ون صورت نمبر نائنٹی ون کی آیت نمبر سکس میں کہ انہوں نے جو تھا کتاب کو ورک ورک کر دیا تھا تو اسی طرح کی ایک آیت قرآن نام میں بھی آتی ہے تو اس میں یہی مجھے سمجھ آئی کہ سمجھو جب دن کی روح ختم ہو جاتی ہے اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے اور یہ خاص طور پہ دور زوال میں ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم دور زوال میں ہیں تو اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم دور زوال میں ہیں تو پھر چیزیں ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کمپلین اسی میں چل رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا تو اس آرٹیکل سے مجھے یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم زوال کے دور میں ہیں اور جس طرح سے پچھلی امتوں پہ زوال آیا اسی طرح ہمارے پہ بھی زوال آئے گا اصل اچھا، یہ جب میں آرٹیکل پڑھ رہی تھی تو میں نے کاروان ملت میں ایک حدیث پڑھی تھی اور اس میں حدیث میں یہی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب امت پہ کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس سے جب اس سے علم اٹھا لیا جائے گا تو وہ دو صحابی کے درمیان آپس میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون یہ کون سا علم ہے کیا کیا بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی خوشو اٹھا لیا جائے گا اسپرٹ اٹھا لی جائے گی تو اب یہی ہے کہ جیسے ہم دور زوال میں ہیں ہماری امت دور زوال میں ہے اور ہمارے اندر سے اسپرٹ اٹھا لیا گیا ہے تو ہمیں اس کو دوبارہ واپس لے کے آنا ہے تو مجھے اس عورت اس آیا سے اپنے لیے یہ سمجھ آئی کہ یہ جو ہے یہ جس میں اینڈ میں اس میں لکھا نا کہ اندھیرا بتانے والا تم مچھر کو چھانتے ہو اور اوٹ کو نکل جاتے ہو تو یہی ہمارا حال ہے کہ ہم بڑی بڑی چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان میں ہم پھنسے رہتے ہیں تو وہی ہے کہ ہم سارے انہیں چھوٹے مسائل میں بھی تک پھنسے ہوں تو لوگوں میں بہت خیر ہے جیسے ابھی طارق صاحب نے بھی کہا کہ صحابہ کا تو کہ وہ کیسے اس طرح سے ہو گئے تو جو ہم لوگ یہاں کلاسز کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ جن کے اندر کبر نہیں ہے جن کے اندر اپنی بڑائی یا یعنی کسی اور کی بڑائی نہیں ہے تو وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں اگر جلدی نہ بھی سمجھے تو میں سمجھ جاتے ہیں لیکن جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کبر رکاوٹ بنتی ہے چاہے وہ اپنی بڑائی میں ہو چاہے وہ بڑائی میں ہو تو ابھی بھی پیچھے ہم لوگ ایک کلاس میں بات کر رہے تھے کہ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ مکہ میں جو لوگ تھے مدینہ میں جو لوگ تھے کہ مکہ میں لوگ بہت پرستی میں تھے لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے مولانا کی بک سے میں نے بھی یہ چیز بہت پڑھی کہ جیسے آج کل ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ کہ مکہ میں اینڈ پہ جا کے تقریباً سارے لوگ مسلمان ہو گئے لیکن یہ ہے کہ وہ جیسے مدینہ میں وہ لوگ جو یہودی تھے یا جو علماء تھے وہ لوگ ان لوگوں میں جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ نہیں اسلام لائے تو وہ وہی ہے کہ دیکھیے یعنی جو لوگ بتوں میں پھنسے ہوئے تھے وہ پھر بھی اسلام آباد میں لے آئے لیکن جو اپنے لوگوں کی بڑائی میں تھے تو وہ نہیں لائے تو آج بھی یہی حال ہے لوگوں کے اندر بہت خیر ہے بہت اچھائی ہے لیکن یہ کہ ایسا ہے مسئلہ کہ جو ہے وہ ریزن بن جاتا ہے اور جب تک یہ نہ سمجھ آئے کہ ہم ہمیں زوال آ گیا ہے ہم زوال یافتہ قوم ہے تب تک ہمیں ہم ہمارے اندر اصلاح نہیں شروع ہو سکتی ارے وہ ایک برتن میں آپ دیکھ لیں کہ گند ڈال دیں اور اوپر سے آپ اس میں قرآن ڈالتے چلے جائیں اچھی چیزیں ڈالتے چلے جائیں تو کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن جب تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا جب تک اپنی برائی کا پتہ نہیں چلے گا تب تک وہ جو ہے وہ قرآن بھی اثر نہیں کرے گا تو مجھے اس آرٹیکل سے یہ سمجھ آئی کہ یعنی ہم دور زوال میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ورک ورک ہو جانا مطلب یہ کہ روح نکل جاتی ہے اور اسپرٹ نہیں ہوتی اور وہ جو فارم ہے ہے ہے وہ ہوتا تو ہمیں زیادہ کہ اسپرٹ والے دین جی۔ ان کی باتوں پر میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے اس کو اگر ہم سمجھ لیں اور اور بدقسمتی سے ہمارے علماء بھی اس نقطے کو سمجھ نہیں پائے کہ ہم دور زوال میں ہیں یہ خیر امت نہیں ہے یہ جو اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ ایک زوال یافتہ امت کی حالت ہے اب جب ہم پر یا ہمارے علماء پر امت کی یہ حالت واضح ہوگی تو وہ پھر اس کی اصلاح کے لیے صحیح نقطۂ آغاز پائیں گے نا ابھی تو ہم پر یہ بات ہی واضح نہیں ہے اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ امت کے نام سے ایک امت تو موجود ہے مسلمان امت موجود ہے جنتی امت موجود ہے بس اس کو کوئی عملی پروگرام دیا جائے اور عمل پر ان کو بارا جائے تو سارے جو مسلمان ہیں رہنما وہ خیر امت کو سامنے سمجھتے ہوئے ان کو عملی پروگرام دے رہے ہیں ان کی بالکل صحیح ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈسکور کرنا ہے کہ ہم کس دور میں ہماری کیا حالت ہے ہم اس وقت دور زوال میں ہے اور دور زوال کے لیے قرآن کریم نے اصلاح کا جو طریقہ وہ ذہنی اور فکری تیاری سے بتایا ہے نہ کہ عملی پروگرام دینے سے لیکن افسوس کے ہمارے عوام کو چھوڑ اور ہمارے علماء پر خود یہ چیز کلیئر نہیں ہے یہ چیز واضح نہیں ہے کہ اس وقت امت کی حالت کیا ہے اور ہمیں امت کی اصلاح کا نقطۂ آغاز سے کرنا چاہیے اس حالت کی پوشیدگی کی وجہ سے آپ دیکھیے کوئی فضائل کی فضائل کی کہانیاں سنا کر امت کو بیدار کر رہا ہے کوئی سیاست کے میدان میں لا کر ان کو بیدار کر رہا ہے کوئی جہاد کے نام پر قتال کے نام پر امت میں جوش پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا خودکش بمباری کر کے اپنے آپ کو جنت میں پہنچا رہے ہیں یہ ساری زوال یافتہ امت کی جو علامات ہے وہ اس امت میں موجود ہے یہ فطرت کا قانون ہے ہر امت پر زوال آتا ہے ہر امت پر زوال آتا ہے دو تین جنریشن کے بعد تو ہم سے تو کافی جنریشن گزر چکی ہے تو اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم امت کی کنڈیشن کو سمجھیں کہ اس وقت یہ امت کس حالت میں ہے تو یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے بہت اہم مضمون ہے اور مولانا اکثر اس پہ لکھتے ہیں اور میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے الرسالہ کو پڑھنے کے بعد جہاں جہاں مولانا نے زوال سے متعلق کوئی بات لکھی ہے ان سب کو میں نے جمع کیا ہے تو اس سے اچھا خاصا ایک ایک دو رسالے کے مواد جمع ہوا ہے اور میں نے ان سب کو جمع کر دی جہاں جہاں مولانا نے امت کے زوال کے حوالے سے بات کی اور یہ صرف یہودوں کے حوالے سے نہیں ہے زوال ہر اہل کے ساتھ گروہ پر آتا ہے اس دور میں یہود و نصارہ تھے اور اس دور میں مسلمان ہیں تو اس کو میں نے جمع کیا تو ان کو اس کا بھی جب مطالعہ ہو جائے تو وہ اچھا خاصا انسان پر امت کی یہ کنڈیشن ہوئی بہرحال ہمیں خود بھی یہ بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہم دور زوال میں ہیں اور ان کی اطلاع جو ہے ٹیچر یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ اس چیز کو جاننا کہ ہم کس دور میں ہیں مگر آپ اس اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین مکمل ہو گیا اس کو کیسے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں دین کے مکمل ہونے کی بات تو ایک الگ ہے اس وقت تو بات ہو رہی کہ امت کی کنڈیشن کو ہم سمجھ جائیں دین تو مکمل ہے وہ تو اپنے حال سے ہے اس مکمل دین میں روالیات کا امت کی اطلاع کیسے کی جائے ان کو کیا چیز دیا جائے یا ان کو عملی پروگرام دیا جائے یا ان کے ذہن کی کنڈیشن کی جائے تاریخ صاحب دین کامل یا دین مکمل سے کیا مراد ہے آپ کی سوری میں سارے بات کہہ رہا ہوں میرا فون کٹ گیا تھا ہاں آپ کا بھی کٹ گیا تھا مجھے یہی پوچھنا تھا کہ یہ جو زبان یافتہ قوم بارے میں سمجھنا تو ضروری ہے مگر یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا وہی آپ کا کیا کیا مطلب ہے دین دین مکمل ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں آپ آپ نے اس سے کیا مطلب لیا یا وہ کیا ہے دین کامل کیا ہے کیا کیا دین صحیح کہ بس اس کے بعد شاید اس طرح سے زوال تو نہیں آنا چاہیے تھا امپروومنٹ ہونی ہے مزید امپروومنٹ کی طرف جائے گا مکمل سے تو پھر آگے مزید ہائی لیول پر ہو جائے گا اگر اگر آپ اس خیال کو ذہن میں رکھ رہے ہیں جو جو کی ٹیچنگ تھی اس کے اوپر بھی آنا تھا اس کا مطلب تو یہ تو پھر اس پھر ڈفرینس کیا ہوا قرآن بھی موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث اور ساری چیزیں بھی موجود ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی سچویشن ہوئی جو پہلے پرافٹس کے ساتھ ہوئی کہ دین میں سے اسپرٹ ختم ہو گئی اور صرف ریچولس رہ گئے آپ کے آپ کے ذہن میں یہ خیال تو نہیں ہے نا کہ بھائی پچھلے پیغمبروں کا لایا ہوا دین نامکمل تھا اور اب جو ہے حضور کے بعد دین مکمل ہو گیا یہ یہ یہ بات تو ذہن میں نہیں ہے نا نہیں یہ یہ تو نہیں ہے بس یہ کہ جو دونوں چیزیں محفوظ حالت میں ہیں قرآن سے ہاں کیونکہ بعض علماء جو ہے اس کو یوں یوں بیان کرتے ہیں کہ جو ہے اب دین مکمل ہو گیا پہلے تو تب یہ تو بہت یعنی ان فاؤنڈ کیا کہتے ہیں بلا بیس کے کہہ رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کہ پہلے کا دین جو ہے نامکمل ہے اور اب دین جو ہے مکمل ہے دین ہمیشہ سے مکمل رہا ہے مکمل رہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے جتنا ہم جو عمل کر سکتے ہیں جو جس چیز کی ضرورت ہے اتنی اگر وہ چیز آپ کو ہدایت سے مل جائے وہی مکمل ہے اگر آپ یعنی ایک آئلینڈ میں چلے جائیں وہاں پر جو ہے آپ کو اتنے ہی چیزیں کی ضرورت پڑے گی جتنی وہاں جس کی اس کے لیے ضرورت ہے تو وہ مکمل رہا مکمل ہو گیا تو اسی طرح جو ہے جس ہر پیغمبر کے زمانے میں جتنی جس چیز کی ضرورت تھی اتنی چیز جو ہے بھیجی گئی اگر یہ کہیں کہ دین جو ہے ایوالو ہو رہا ہے یعنی آدم کے زمانے میں چھوٹا سا تھا اب جو ہے اتنا بڑا ہو گیا مکمل ہو گیا تو یہ بات جو ہے بالکل کیا کہنا چاہیے مذاہب کا خیز ہے اگر آپ یوں کہہ رہے ہیں تو پھر پچھلے پیغمبروں کو اپنے سے کم بتا رہے ہیں کہ بھائی پچھلے پچھلے پیغمبر نامکمل دین میں گزر گئے اور ہم جو ہے مکمل دین میں ہیں تو جیسے یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جو کور میسج ہے وہ تو سیم ہی رہے گا مگر جیسے جو ابھی زکات کے مسائل بھی ہیں زکات وہ مسائل مسائل دین نہیں ہے نا مسائل نہیں اگر تاری بھائی اگر تورات اور تورات کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو زکات اور نہیں نماز طریقہ ہونا یہ نہیں ہے کہ اس میں نہیں تھا لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دین کے مکمل ہونے سے مراد یہ کہ جو اللہ کا جو کلام اترا اور اس کے اوپر اس کے آخری نبی نے جو عمل کر کے دکھایا ان دو چیزوں کو محفوظ کر لیا گیا اس لحاظ سے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی ڈاکومنٹڈ ریلیجن بنانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اور اس سے پہلے جو ریلیجن تھے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں رہے تھے ان میں تحریف بھی بھی وہ مکمل بھی نہیں رہے ختم بھی ہوتے رہے اور ایک لحاظ سے مکمل ہم اس کو جس طرح آپ آپ جو بات نے کی اس میں میں اس طرح کہوں گا کہ اس کے بعد یعنی نبی کرم علیہ وسلم کے بعد پھر کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے اس نے اس اس اس طرح کو وہاں پہ کی کلوزنگ انٹری کی ہے کہ آپ اس کے بعد پھر کوئی نبی بھی وہ نہیں بھیجے گا تو اس طرح دو تین شکلوں میں یہ اس لحاظ سے تو یہ ایک دین مکمل ہوا ہے لیکن ویسے اگر میرا اپنا خیال ہے کہ تورات کے اندر جو ہے وہ اس آپ کی زکوٰۃ کا پورا کا پورا وہ موجود ہے نصاب موجود ہے اگر نہ ہوتا سنیے جی۔ اگر نہ ہوتا تو کیا وہ نامکمل ہوتا یعنی، رہا ہوں سنیے اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں دین کے دو حصے ہیں ایک ہے اعتقادی اور دوسرا جو ہے مسائل والا مسائل تو مسائل تو حالات کے لحاظ سے ہوتے ہیں تو مسائل دن نہیں ہوتا مسائل جو ہے اعتقادی ہوتا ہے اعتقادی طور پر جو ہے سارے پیغمبروں کا دین ایک ہی رہا ہے مکمل رہا ہے اب جو ہے دنیا جتنی ترقی ہوتی رہی دنیا میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی رہی اس کے لحاظ سے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں تو وہ صرف مسائل کا حصہ ہے وہ ریلیٹو پارٹ ہے وہ دین کا جو ہے مرکزی پارٹ نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ جو ہے حضور کا لایا ہوا دین مکمل ہے اور چونکہ ادری علیہ السلام یا یون علیہ السلام یا نو علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارے فوجداری قوانین نہیں تھے اور اس لیے جو ہے نامکمل کہنا یہ مذائقہ خیز بات ہے یہ ان قوانین کی جو ہے ہم ایک آئلینڈ میں چلے جائیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی میں اکیلا ہوں وہاں پر مجھے صرف اعتقادی دین چاہیے جتنا جو چاہیے وہ میں پورے مکمل دین پہ ہوں میں میں وہاں پر نہ فوجداری قوانین کی ضرورت ہے یا دو چار آدمی کسی چیز کی ضرورت ہے پھر بھی جو ہے مکمل دین وہی ہے جتنا زندگی جی۔ جی چلے تو وہ بھی ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہر زمانے میں کہ جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے اور اعتقاد کے معاملے میں وہ سب کے سب ایک تھے تبھی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا نام لے کر کے کہتا ہے یہ سب ہدایت یافتہ ہیں ان کی ان کی پیروی کرو ارے ان کی ان کی پیروی کرو بولنے کا مطلب کیا ہے جب کہ ان کے پاس تو قوانین تو بہت زیادہ ہیں ان کے نسبت تو پیروی کرنے کا مطلب وہاں صرف اعتقادی تھا وہ نہیں تھا کہ جو ہے آپ سارے مسائلی قوانین کو بھی جو ہے پیروی کریں ان کے مسائلی قوانین کچھ مختلف بھی تھے جو کہ اب منسوخ ہو چکے ہیں جی آپ کی آواز صاف نہیں ہے فون میں گڑبڑ ہو گئی ہے ڈاکٹر عالیہ اس کو دوبارہ ڈائل کریں آواز صاف نہیں ہے فائق صاحب آپ کچھ کہیں آپ شروع سے آخر تک خاموش ہیں جی سر السلام علیکم وعلیکم السلام جی جزاک اللہ خیر سب کے بہت اچھے خیالات سنائی دیے اور سمجھ آئے خاص طور پہ قالب صاحب کے کوشچن بڑے انٹرسٹنگ تھے مجھے تھا آرٹیکل جو میں نے کچھ اور پہلا آرٹیکل مجھے خاصا انٹرسٹنگ جس سے آپ پہلے بات بھی کر رہے تھے اس میں یہودی یہود کے ساتھ ہمیں کمپیئر کیا مولانا نے آئی تھنک کہ وہ بہت ایکوریٹ ڈسکرپشن ہے اور just to add on that میرے حساب سے یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اس میں بھی ہیں کہ یہود کے اندر جو ایک چیز اس میں ایڈ ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ تصاوت کا پہلو کہ اپنے آپ کو الفا سمجھنے کا تو وہ ایک پہلو بھی ہم لوگوں میں خاص طور پہ کچھ گروپوں میں اور جس میں ہم سارے شکار ہو جاتے ہیں جس میں گردیوا صاحبہ نے بھی کہا کہ ایک تو ایک کیبر کا پہلو ہے اور ایک ساتھ اس کا پہلو ہے کہ وہ انٹرنل کیبر ہے کہ جیسے ہی ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اب اس پہ عرفہ لیول پہ چلے گئے ہیں اور یہ کچھ جماعتوں میں بغیر کسی جماعت کا نام لیے ہوئے مطلب چونکہ وہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں یا قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں مطلب اس میں خواتین کی جماعتیں بھی شامل ہیں کچھ اپنے بہت ہی مشہور جماعتیں بھی شامل ہیں بغیر کسی جماعت کا نام لیے ہوئے مطلب وہ تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں اب سمجھ گئے ہیں تو اس سے قرآن کا جو تھا وہ صحابہ میں نرمی کا پہلو لے کے آتا تھا جس طرح وہ مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب میرے ذہن میں یہ ہے کہ جس طرح دوسرے ابو بکر میں اور بہت سارے تو بیسیکلی یہ ایک پہلو ہم لوگوں میں اب سب کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں نہ جائیں یہ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کیونکہ اگر حضرت عمر کی بھی مثال دے رہے تھے عبد الحقیذ صاحب تو عبد حضرت عمر کا سب سے مشہور بات یہی ہے کہ وہ جب منافقین کی لسٹ حضور یا کسی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تو حضرت عمر فاروق بے چین رہے کہ بھائی میرا نام تو نہیں آ گیا اس لسٹ میں تو ہم لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ان کے مقابلے میں کوئی کوئی مطلب حیثیت نہیں ہے اور ہم لوگ بالکل ایسا نہیں سوچتے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جس ٹو ایڈ آن مولانا پوائنٹ کے یہود کے یہ ایک اور خوبی جو ہے ہمیں یہ خوبی یا خامی ہمیں یہ آئی ہے کہ وہ کتابت کا پہلو اور ہم سب کو اس کی اوائڈنس کی ضرورت ہے مطلب تھوڑا سا بھی ہم سمجھتے ہیں یا مولانا کا لٹریچر پڑھ کے ہی ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو اب بہت سیکھے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی ہے باقی سب لوگ ڈگریڈیڈ ہیں اور باقی سب لوگ جہالت اور گمراہی انکلوڈنگ مسلمانوں کے اور ہم لوگ ٹھیک ہیں وہ ہمیں اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور مطلب یہ کہ کہ کرنا چاہیے ہم اس اس طرح کی سوچ میں مبتلا نہ ہو اس میں مولانا نے خاص طور پہ جو جملہ لکھا ہے نا کہ مسلمان امت بھی تمام مخلوق کی طرح ایک عام مخلوق ہے تو وہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جنتی امت ابھی جس طرح اپنے عبدالتی صاحب نے بھی اس طرف گفتگو کے دوران وہ جو استعمال کیا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہم جنتی امت ایک امت کی حیثیت سے تو جنت میں ہم جا نہیں رہے یہ معاملہ تو انڈیویجلس کا ہی رہے گا تو اس لحاظ سے ہم سب کے سب جو ہیں وہ بالکل عام لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ہیں یہودی ہیں نصارہ ہیں انہی کی طرح ہیں اس میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑیں اور اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کریں تو ہم پھر واقعی مستحق ٹھہریں گے لیکن ایز اے امت تو ہم نہیں جا رہے تو نہ ہی ہمیں فخر کرنا چاہیے فخر تو دونوں صورتوں میں جس طرح آپ نے توجہ دلائی کہ نہ انڈیویجلی اور نہ ایز اے امت دونوں صورتوں میں ہمیں فخر سے تو بہت دور رہنا چاہیے جی جزاک اللہ خیر اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کہتے ضرور ہیں لیکن جیسے وہ ایک طرح کا وہ اس میں جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے اندر رائی برابر کا کیبل بھی ہو تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ انکانشیسلی ہم اس کا شکار ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ جو اچھی طرح تبلیغ والے مطلب اب میں سوری جماعت کا نام لے لیے لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اتنی مشہور جماعت ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے سے اس پہ قائم بھی ہے اپنے جس سے کرتے ہیں جس طریقے سے لیکن تھوڑا سا مجھے اس میں مطلب ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ حسابت کا کچھ کچھ اس میں بہان جو بھی ہیں تو میرا مطلب سب کے لیے انڈیویجولی تھا کہ شاید وہ اس کو اور ہم بھی اس طرح جانتے نہیں ہیں اور پھر غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں بس یہ جی۔ آپ آپ جی۔ ہاں۔ سیف اللہ صاحب اب کی باری ہے جی جی ٹو فول کام کرتے ایک اپنے اوپر ایک جو کر سکے جتنا دوسروں کے اوپر اور ہمیں اپنے آپ کو بہت اچھا نہیں سمجھنا چاہیے سب کو یہی بیماری ہے کہ سب اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور اگر ہم بھی یہی کچھ کرنا لگیں گے تو بہت اچھا تو ہم میرا خیال ہے پھر کوئی فرق نہیں رہے گا جی تو سیب بھائی کی طبیعت ٹھیک ہے مطلب سیب بھائی نہیں اب وہ ایگزٹ ہو اچھا ابھی جو لگے ہوئے تھے فون فون کٹ گیا ان کا ابھی نہیں یہ کریم صاحب کی مہربانی سے اور تقریباً دو ہزار تین تین سے سے کہ میں اس کے ساتھ منسلک ہوں اور الحمد للہ سے اپنے بھائی کی مساطت سے کچھ سیکھتے رہتے ہیں اور ساتھ اپنے کریم صاحب کے ساتھ گفتگو سے جو سمجھ آتی ہے باقی گلزیبہ صاحبہ کی وہ آتی رہتی ہیں ہمیشہ جیم آف دا ڈے اس سے جو ہے وہ تلاوت ملتی رہتی ہے الحمد للہ میں لاہور سے آپ کی آواز کو رہے تھے جی جی شکریہ اللہ تعالیٰ میں فارغ صاحب کا فارغ صاحب کا مزید تعارف کراؤں سنیے <laughs> فارغ صاحب کا میں مزید تعارف کراؤں یہ بڑے اچھے مطلب شعر یاد ہیں ان کو اردو کے اور شاعری کے بڑے ماہر ہیں وہ ایک دفعہ ہماری گھر کی کسی محفل میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بڑی بڑے شعر سنا رہے تھے بلکہ شعر چھوڑ رہے تھے بہت سارے تو میں نے کہا بھائی آپ کہاں <laughs> میں نے کہا بھائی آپ کہاں یہاں امریکہ آ گئے آپ کو تو جو ہے پاکستان میں ہی رہنا تھا کیونکہ یہ ماحول آپ کو وہیں ملتا ہے یہاں تو لوگ جو ہیں وہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ جو ہے میں یہاں آؤں اور آپ سے ملوں اور مولانا کا لٹریچر مجھے آپ کے تھرو ملے اور میں اس کو سمجھوں اگر مولانا کا لٹریچر مجھے لاہور میں ملتا تو میں مطلق اس کو نہیں پڑھتا صحیح بات ہے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کا پیٹریٹم جو ہے بہت زیادہ ہے اور مولانا کے لٹریچر سے انیشلی ریئیکشن جو ہے ہے وہ یہی آتا کہ مولانا پاکستان کے نظریے کے خلاف ہیں تو یہ یہ ظاہرہ ہے وہ آپ پوچھ رہے تھے نا اس کی کامیابی کا جو ہے وہ کیا ہے نہیں تو کامیابی کا جو ہے وہ اصل بات یہ ہے مدعا اس کا یہ ہے کہ شخصیت میں تبدیلی سکینت طاری ہو جانا ہاں بھائی اب میں نے جو ہے ان کے اس کے تھرو جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچانا یا دین کی شرح ہو گئی اب اس میں سکون آ جانا اب اس کے بعد مزید جب سکون آ جائے گا تو آپ آدمی خود ہی کام کرے گا اور مزید لوگوں کو جوڑے گا تو یہ وہ بات ہے وہ اس میں بالکل ظاہر ہوتی ہے اس مہم سے اس اس مشن سے جی تو میں ڈاکٹر عالیہ کا جو ہے بڑا ممنون ہوں ہم سب ممنون ہیں جو جو نثر نثر بعید اور نثر قریب کی بات جو انہوں نے کہی وہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی اب جی ڈاکٹر عالیہ کہیں آپ کی بات کٹ گئی جی جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ فرشتے کی رہنمائی میں آپ کے پاس پہنچے اور ان کو وہاں پر گائیڈ لائن ملی جی یہ تو اللہ تعالیٰ مینیج کر رہا ہے فرشتے کر اگر آدمی اپنی فطرت پہ اگر ہو تو حق بات سمجھ میں آ جاتی ہے فائنلی جی الحمد للہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میں آپ کی ایک بات طارق صاحب کا جواب اگر میں تھوڑا سا دینا چاہوں تو اس میں یہ تھا کہ مجھے یہی لگا کہ انہوں نے پوچھا کہ صحابہ میں اتنی وہ صلاحیت کیسی تھی تو مطلب سارے صحابہ میں ڈیفینیٹلی صلاحیت تھی اور بہت زیادہ لیکن بہت سارے صحابہ مطلب آپ ابو جہل کو اس کو دیکھ رہے ہیں ابو جہل کو اب صحابہ تو نہیں ابو لہب انہیں زمانے میں انہیں کے ساتھ اور ان کو تو ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بہت سارے لوگوں کو ابھی یہاں پہ بھی ہدایت ملتی ہے کچھ ایک ٹیکسس میں میرے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو ان کی ایک نے بتایا ڈرمیٹولوجسٹ ہیں نے بتایا کہ میں ہے کہ ہم اس کی کو جلائیں گے اور اس اس کے بعد کو کریں گے اور پھر جلائیں گے جہنم میں دینے کے لیے تو ڈرماٹالوجسٹ نے کہا فوراً اس پہ اسلام قبول کر لیا بیکاز شینیوں کے تھرڈ ڈگری برنس جب آپ کے ہو جاتے ہیں تو سینسٹیوٹی جو ہے وہ آپ کی صرف اسکن میں ہے آپ کے اندر نہیں ہے ہاں۔ تو جب اس کے بعد ایک بار تھرڈ ڈگری برنس کے بعد آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو ریگرو کرے گا پھر دوبارہ جلائے گا تو اس سے جو ہے اسلام کہ کیسے نون ہونی تھی کسی آدمی کو تو this is a message from God تو مطلب یہ ہے کہ کسی ٹائم پہ بھی آپ کو کلک ہو جاتا ہے it doesn't have to be اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں میں میری طرف سے ہے اور اور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہے کہ you are not a guardian آپ گارڈین نہیں ہیں آپ کا کام ایسے پہنچانا ہے ایگزیکٹلی سیف اللہ صاحب واپس آئے نہیں ہیں ہاں ہے اچھا۔ اچھا۔ ہاں، جزاک اللہ ویسے بھی ہم پھر اس ہاں کہیں اس میں یہ جو لاسٹ پیج پہ نا پیج فورٹی پہ ہاں نے کیا تھا پاکستان سے یہ فن یار صاحب نے کیا تھا اور یہ اراد پہ کیا تھا کہ جو ہے تو یہ جو غران صاحب نے اس کا جواب دیا ہے تو اس سے بہت چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت مسئلہ رہتا ہے کہ تجویز کا کہ لوگ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک لہجہ بنا ہوتا ہے اور جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ ابھی کلاسز لے چکے تھے تو وہ بہت مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ آپ جو غلط پڑھ رہی ہیں وہ اس سے مطلب سارا آیت کا تبدیل ہو جائے گا تو یہ بھی یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی رعایت دی کہ جو ہے ہم یعنی کہ اپنے لہجے کو قائم رکھتے ہوئے اس کو ہم پڑھیں تو یہ بھی مجھے اس کا آنسر مجھے بہت اچھا لگا اور بڑا ہیلپ فل ہوا میرے لیے ہاں۔ کہ مجھے سمجھ آئی کہ یہ کیوں آپ نے فرمایا کہ وہ جو پورا ایک واقعہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ حضرت عمر کی اور ایک اور صحابی کی بات تھی تو یہ اچھی طرح ایکسپلین ہو گیا مزید اس آنسر کے بعد کیونکہ اگر جیسے اچھا۔ پاکستان کے اگر تجویز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کا لہجہ ڈفرینٹ ہوگا اور اگر کوئی ہے تو ان کا لہجہ ڈفرینٹ ہوگا اور کوئی کسی اور کنٹری کے ہیں تو ان کا لہجہ ڈفرینٹ ہوگا تو عام طور پہ جو لوگ جیسے جو لوگ عربی سیکھ رہے تجویز سیکھ رہے ہوتے ہیں یا سیکھ چکے ہوتے ہیں عام طور پہ وہ پھر بہت مسٹیک نکال رہے ہوتے ہیں ان کی کہ آپ صحیح نہیں پڑھتے آپ میننگ غلط کر دیں گے تو وہ ان بیچاروں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بار بار ان کی وہ غلطیاں نکالیں گی کہ نہیں اس کو آپ دوبارہ ریپیٹ کریں دوبارہ کریں کہ یہ حدیث یہ آرٹیکل مجھے بہت یہ آنسر مجھے بہت ہیلپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں یہ بھی پوائنٹ ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں آپ نے مطلب بدل جاتا ہے تو بات یہ کہ مطلب تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہاں۔ بدلے گا کیسے اللہ کا تو ویسے ہی مطلب پتا اس کو تو سمجھ نہیں آ رہا آپ کسی شخص کو آپ کہیں پہنچو یا پہنچو اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے ہاں تو جی۔ مطلب تو کبھی بھی اس کو مکس پیل کرنے سے بدل بھی نہیں سکتا ہاں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مطلب کیا ہے جی۔ یہ فنی سی ایک سچویشن ہوتی ہے جی۔ آپ تو اس میں تو بہت بہت ہی اچھا پورا میگزین ابھی جب آپ نے یہ کہا کہ جو جنتی یہ جو تہذیب کا ہے جس میں لاسٹ پیج پہ ہے جی۔ تہذیب کو دو جی، جی۔ دور یہ واقعی پڑھ کے بہت اچھی فیلنگ آئی خاص طور پہ مجھے بہت اللہ سے میں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں عارف بنا متقی اور خاشے یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں تاکہ یہ کہ یہ جو پہ ہے ایسے لگتا ہے کہ پڑھتے آپ چلے جائیں تو لگتا ہے کہ آپ اسی طرح وہی آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے جیسے پہلے یہاں پہ آپ تیاری کر رہے ہیں آپ ایسا انسان بن رہے ہیں اور پھر آگے جا کے آپ کو اس میں دوسرے اس میں جانا ہو اور پھر یہ واقعی یہ دو پیج بہت زبردست مجھے لگے سیف اللہ صاحب ہم آپ کے منتظر تھے آپ کچھ کہیں گئے جی۔, جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں اصل میں سے سننا ہی چاہ رہا تھا لیکن چلیں آپ نے مجھے کہا ہے بولنے کا تو یہ جو آرٹیکل ویسے تو سارے بہت اچھے ہیں اور خاص طور پر جو جنتی تہذیب کا آرٹیکل ہے جس میں مولانا نے واضح کیا کہ وہاں پہ جو شغل سے مدار سے جو ہم دنیاوی طور پر سمجھتے ہیں اسے تفریح اور شغل ہی ہوگا اس مسز اختر آپ کی باری ہے اب اس وقت نہیں وہ آئی نہیں اچھا وہ آئی نہیں جاوید صاحب کچھ بولیں گے وہ بھی ایگزٹ ہو چکے ہیں مسز اختر ہیں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہیے کہنا چاہیں نہیں آپ بھی مجھے نظر نہیں آ رہی اور آپ اپنے خیالات کا اظہار کریے سوال پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کوئی تجربات بتائیے ہاں تو پھر اگلی میٹنگ ہوگی اکتیس مئی کو وہ آخری سیٹرڈے ہوگا اکتیس مئی کو ہاں یہی سنڈے کی صبح آپ کے لحاظ سے اور ہمارے لحاظ سے سیٹرڈے کی شام ہوگی جی تو اچھا، وہی وہی مئی کا رسالہ ہوگا نا ہم مئی کا رسالہ پڑھیں اور کسی ایک ایک یا دو یا کئی آرٹیکلس کو اپنا مرکز توجہ بنائیں اور پھر اس پہ اپنا خیال کا اظہار کریں جی تو اب لطیف صاحب دعا کیجئے پھر ہم اس کی اس محفل کو اختتام پہ پہنچاتے ہیں آپ دعا کر کے پہنچائیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کی باتوں کو سمجھیں غور و فکر کریں آمین اور اپنے حالات اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے اس کو آگے کرنے کرے اور جو چیزیں آتی ہیں رسالہ میں بالخصوص المئی کا رسالہ جی۔ تو جو چیز بھی ہم پڑھیں وہ ہماری شخصیت کی تعمیر میں ہماری مددگار ہونی چاہیے غائب سے اس غائب سے ہم دین کو پڑھیں قرآن و حدیث کو پڑھیں رسالہ کے مضامین کو ہم پڑھیں کیونکہ اصل چیز تو بہرحال شخصیت کی تعمیر کا معاملہ ہے یہ دنیا سلیکشن گراؤنڈ ہے یہاں دراصل جنتی افراد تیار ہو رہے ہیں یہ دنیا تیاری کی جگہ ہے تعمیر دنیا کی نہیں بلکہ تیاری آخرت کی جگہ ہے تو اس طریقے سے ہمیں اپنی سرگرمیوں کو سامنے رکھنا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اپنی شخصیت کی تعمیر میں سرگرم عمل ہونا چاہیے اور یہ شخصیت کی تعمیر کی یہ ساری صورتیں ہیں مطالعہ ہو گیا غور و فکر ہو گیا ڈسکشن ہو گیا دعوی ورک ہو گیا غور و فکر ہو گیا تو ہماری ساری توجہ اپنی شخصیت کی تعمیر میں ہونی چاہیے کیونکہ یہی چیز ہمارے جنت کے داخلے کا بنیادی سبب ہے کا جزا و منتظر کا دیر اللہ تعالیٰ رہے تو علیکم اور نیکسٹ ٹائم uh, لطیف صاحب جب آپ آئیں تو شہزاد صاحب کو کال کر کے آپ uh, آمادہ uh, یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ تو کیا تھا آنے کا لیکن وہ آئے نہیں ہے وہ ایون اسکائپ اسکائپ سے بھی جو ہے لوگ شامل ہو سکتے ہیں یہاں میرا اسپیکر فون آن رہتا ہے تو آواز سب کو پہنچتی ہے تو اگر وہ یا تو فون سے یا اسکائپ سے یا کسی سے بھی شامل ہو سکتے ہیں جی جزاک اللہ خیر السلام علیکم